ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير یا تم اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں اور کنکروں سے بھری آندھی بھیج دے تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے